ولید بن کثیر نے کہا مجھے بنو حارثہ کے مولا بشیر بن یسار نے حدیث بیان کی کہ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنا یعنی تازہ کھجور کی کچھ کھجور کے عوض بے سے منع فرمایا سوائے آرایا والوں کے کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکانوے